اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الكتاب من یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے بہت حکمت والا اے پیغمبر بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان اللہ لا يهدی من هو كاذب یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو کفر پر جمع ہوا ہو لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو وہ تو اللہ ہے ایک اور زبردست اقتدار کا مالک خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل الليل على على النهار النهار ويكور وسخر الشمس والقمر اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ۖ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ جوڑے پیدا کیے وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ تین اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے ساری بادشاہی اسی کی ہے

ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ

تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا الدین کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں خوف کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے قل اللہ اعبد مخلصا له دینی کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان تم اناسری نلین خسم یو الا الد هو الخسران المبی اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے لہم غلل ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے لہذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ تاغوت کی عبادت کرنے لگے اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے لہذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں سے جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں افمن حق العذاب تنقذ من النار بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیت تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تر من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسے زمین کے سوتوں میں پیرو دیا پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں افمن شرح اللہ صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولئیک فی ضلال مبین بھلا کیا وہ شخص جس کا سینا اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے ہاں بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ہدى اللہ یهدی به من هاد اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا روب ہے ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں افمن بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی تھی من من قبلهم فأتاهم العذاب حيث لا يشعرون جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ جانتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں ضرب مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے اور دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے الحمد اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ت اے پیغمبر موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے تم پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے اظلم كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون اور جو لوگ سچی بات لے کر آئیں اور خود بھی اسے سچ مانیں وہ ہیں جو متقی ہیں لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء ان کو اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ عملوا بدلا لی وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے تھے اللہ ان کا کفارہ کر دے اور جو بہترین کام کرتے رہے تھے ان کا ثواب انہیں عطا فرمائے اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اے پیغمبر کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ لوگ تمہیں اس کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام اور جسے اللہ راہ راست پر لے آئے اسے کوئی راستے سے بھٹکانے والا نہیں کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں

او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ يتوکل المتوکلون اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں قل يا قوم اعملوا على مكانتكم عامل فسوف تعلمون کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا من يأتيه عذاب عذاب يخزيه ويحل عليه کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ جم کر رہے گا ان

ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے تم پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے آئے گا اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو اللہ موتها لم تمت منامها

ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھڑ رکھے ہیں ان سے کہو کہ چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے ہوں پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے الفا تہوم جاؤں کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا وَإِذَا وَإِذَا ذُكِرَ ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہی اختلفون کہو اے اللہ اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہر غائب و حاضر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پر دینے لگیں گے اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے قد قالها الذين من قبلهم فما عنهم ما كانوا يكسبون یہی بات ان سے پہلے کچھ لوگوں نے بھی کہی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہیں آیا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اور انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں انہیں پر آ پڑی اور ان عرب کے لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے ان کی کمائی کی برائیاں بھی ان قریب ان پر آ پڑیں گی اور یہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اولم يعلموا ان ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ذلك لآیات لقوم قومی اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسط کر دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحیم کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَأَنِيبُوا انی رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ مِن قبل ان العذاب ثم لا تنصرون اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی

قبل ان العذاب وانتم لا تشعرون اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تقول نفس يا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالی کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا او تقول لو ان اللہ لکنت من المتقین یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہوتا او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ کہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور بڑائی کے گھمڑ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل رہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ لِلْمُتَكَبِّرِينَ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ جہ لتیم لمس مسم یا زنو اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا اللہ خالق کل وهو على كل اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے گھاٹے میں رہنے والے وہی ہیں قل اللہ تب اعبد ہل جاہلو کہہ دو کہ کیا پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وہی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے بل اللہ فاعبد من الشاکرین لہذا اس کے بجائے تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اور ان لوگوں نے اللہ تعالی کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا حالانکہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں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 تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ بينهم بالحق وهم لا ہوں اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور ناما اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان بالکل برحق فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا يَفْعَلُونَ اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے وسی پینل ج مزم ہت زمرا حتى فوتی جاءوها فتحت ابو وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل ر منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين اور جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہوں وہ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی قیل ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثو المتکبرین کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں اتقوا ربهم جی ظمر زمرا حتى فوتی جاءوها وفتحت لم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے جبکہ دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے تو وہ عجیب عالم ہوگا اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو آپ پر خوب رہے آپ لوگ اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين اور وہ جنتی کہیں گے کہ تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے